بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں پھر اس پر غبار اڑاتے ہیں پھر دشمن کے بیچ لشکر بھی جاتے ہیں بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا نا شکرا ہے اور بے شک اس پر خود گواہ ہے اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے